حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت دی آپ نے عمومی طور پر بھی سب کو ڈرایا اور خاص خاص نام لے کر بھی آپ نے فرمایا اے قاب بن کی اولاد اے مرہ بن قاب کی اولاد اے عبد شمس کی اولاد اے عبد مناف کی اولاد اے ہاشم کی اولاد اے اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچا لو فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا البتہ میری تم سے رشتہ داری ہے میں اس کے تقاضے پورے کرتا رہوں گا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چوہتر